حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ہزار نماز سے افضل ہے علاوہ کعبہ مشرفہ کے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو دو